ایک منظومہ پیش خدمت ہے کافی پہلے ہوا تھا اس کا عنوان ہے ادائیں اللہ کی عرض کیا ہے حضور کے قدموں کی برکت تو دیکھیے آنکھیں جو قدم بوس رہی کمال ہوئی رشک حلال ہوئی تہی پر ملال ہوئی اس سے بڑھ کر یہ اس سے بڑھ کر یہ بلال ہوں موت کو حیات بخشی زمینی خداؤں کو بندگی بخشی ہر لمحہ ان سے اخوت تبکی شریعت تبکی طریقت تبکی حقیقت حقیقت تبکی میں نے سنا تھا شاہ حسین کے دربار کے عقب میں حضور کے قدموں کے نشان اہل طرف نے محفوظ کر رکھے ہیں گناگار صحیح سیاکار صحیح گناگار صحیح سیاکار صحیح شوق لے کر مجھے وہاں لے گیا ڈرتے ڈرتے حضرت کے دربار میں داخل ہوا بسات بس ادب سے سلام کیا درود پڑا دعا کی اور دربار سے باہر آ گیا وجود میں ہمت باندھی ہر بری کرنی کی معافی مانگی تب جا کے دربار کے عقب میں گیا تب جا کے دربار کے عقب میں گیا حضور کے قدموں کے نشان بڑے احترام بڑے عقیدت سے محفوظ تھے تھے تازہ پھولوں سے سجے لوگ بھی وہاں کھڑے تھے ہر آنکھ میں محبت تھی عقیدت عقیدت تھی ہر آنکھ میں محبت تھی عقیدت تھی دل بے شک طواف الفت پہ تھے ہاں کچھ لبی بھی متحرک تھے گلیاں شیشہ پا کو چھو رہی تھی سوچا آگے بڑھوں نکھے پا کو چون لوں پھر سوچا میرے لب اس قابل کہاں انگلیوں سے ہی شیشہ نقشے پا کو چھو لیتا ہوں انگلیوں سے ہی شیشہ نقش پا کو چھو لیتا ہوں انگلیوں میں مگر سطح دب کھان خواہش ابری قدموں کو چھوتی پھول کی پتی ہی مل جاتی دونوں جہاں گویا مل جائیں گے دونوں جہاں گویا مل جائیں گے گناہ گار ہو کے نیکوکار عطا اللہ کی کب بخیل ہیں ایسا اگر ہوتا تو مجھ سے لو کے مر جاتی تالاب شیشے کے بکسے کا کھولا خدمتگار نے اس شیشے کے بخشے کا بخشے کا کھولا خدمت گار نے حضور کے قدموں کو چھوتی پتی میرے ہاتھ پر رکھ دی حیرت ہوئی میں اور یہ فضل بے بہا دنیا کیا تھا سجدہ شکر کا مجھے کب ڈھنگ رہا ہے سجدہ شکر کا مجھے کب ڈھنگ رہا ہے خدا جانتا تھا کہ اس کا بندہ ممنون ہے خدا جانتا تھا کہ اس کا بندہ ممنون ہے میں نے وہ پتی بساد شکر میں نے وہ پتی بساد شکر سدا خالی رہتے پرس میں ڈال دی حضور کے قدموں کی برکت دیکھیے میری میں مر گئی میرا پرس بھی خالی نہیں رہتا یہ کھل گیا رات یہ کھل گیا قدموں میں ہی حضور کے دونوں جہاں جاؤں گا اگر حضور سے کہیں کسی جہاں کا نہ رہوں گا جاؤں گا اگر حضور سے کسی جہاں کا نہ رہوں گا جو حضور کے قدم لیتا رہے گا اویس بنے گا منصور ٹھہرے گا سرمت لگ پائے گا شکریہ